انڈین آرمی کے گھیرے میں میری زندگی کی کئی راتیں اسی طرح بے چینی میں نیند کا انتظار کرنے میں گزری ہیں گرفتاری سے پہلے والی رات بھی انہی راتوں میں شامل ہے رات کی نیند اللہ تعالیٰ کی ایک بے بدل نعمت ہے بچپن میں یہ نعمت مجھے نصیب رہی پھر جب دینی مدرسے میں طالب علمی کا آغاز ہوا تو رات کی ابتدا گیارہ بجے ہونے لگی کیونکہ رات کے گیارہ بجے تک اسباق کا تکرار اور مطالعہ جامعہ کے اصولوں میں سے تھا ابتدا میں تو گیارہ بجے تک جاگنے کا اہتمام رہا لیکن چند ماہ کے بعد جب علم کا چسکا لگ گیا تو پھر رات کا آغاز بارہ ایک بجے کے بعد ہونے لگا اور یوں تیرہ برس کی عمر سے ہی میری زندگی کی راتیں سمٹنا شروع ہو گئیں طالب علمی کے آخری سالوں میں ایک مسجد میں امامت خطابت کی ذمہ داری بھی کندھوں پر آن پڑی تو مقتدی دوستوں کے ساتھ ہونے والی دینی مجالس نے رات کے اکثر حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا مدرسہ سے فراغت کے بعد تدریس اور جہاد کی مشغولیت نے رات کو بہت دور دھکیل دیا جب کہ بعض راتیں دن بن گئی اور حالت یہاں تک جا پہنچی کہ مجھے پوری رات کا سونا اپنی اس زندگی میں دور دور تک نظر نہیں آیا البتہ ایسی بے شمار راتیں یاد ہیں جن میں سونے کا وقت بالکل نہ مل سکا خلاصہ یہ کہ رات کے اکثر حصے کا جاگنا میری زندگی کا ایسا معمول بن چکا ہے جس میں بہت کم ناغہ ہوتا ہے لیکن بعض راتوں میں بغیر کسی مصروفیت کے جاگنے کی داستان بالکل الگ ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے انڈیا کی جیل سے رہائی عطا فرمائی اس سے پہلے والی رات بھی عجیب طرح کی بے چینی اور بیداری میں گزری اس رات کا تذکرہ تو انشاءاللہ شاء آگے آئے گا آج کی نشست میں تو گرفتاری سے پہلے والی رات کا تذکرہ چل رہا ہے دعائیں پڑھتے اور کروٹیں بدلتے رات کے آخری حصے میں کسی وقت تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد مجاہدین نے نماز کے لیے اٹھنا شروع کر دیا میں نے بھی اٹھ کر وضو کیا اور فجر کی نماز ہم نے اسی کمرے میں جماعت کے ساتھ ادا کی اس وقت کے مجاہدین اور بعد کے شہدائے کرام پر مشتمل اس جماعت کی امامت کا شرف مجھے حاصل ہوا نماز اور معمولات کے بعد میں دوبارہ لیٹ گیا اور اب جلد ہی نیند نے مجھے سنبھال لیا دن کے نو بجے کے قریب مجھے اٹھا کر بتایا گیا کہ سفر کی تیاری مکمل ہو چکی ہے بھائی رئی صاحب مجھے مکان سے اتار کر قریب ایک مسجد میں لے گئے جہاں بیت الخلاء اور گرم پانی کا انتظام تھا جمعہ المبارک کا دن ہونے کی وجہ سے علاقے کے کئی بوڑھے بزرگ صبح سے ہی مسجد میں موجود تھے اور وہ مسجد میں پانی گرم کرنے والے دیسی نظام کی حرارت کا لطف اٹھا رہے تھے کشمیر کے لوگ سردی سے بچاؤ کا خاص اہتمام کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے زیادہ خود کو گرم رکھنے کی فکر کرتے ہیں وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر ہم گاڑی میں بیٹھ گئے سجاد صاحب نے گاڑی اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں اس میں کامیابی نہ ملی دائیں بائیں گزرنے والے بعض لوگوں نے گاڑی کو دور تک دھکا دیا تب گاڑی کا انجن اسٹارٹ ہو گیا ہم وہاں سے روانہ ہونے ہی والے تھے کہ ہمارے ایک پرانے مجاہد ساتھی محمد شفیق صاحب ساکن آزاد کشمیر ہاتھ میں بڑو کی طرح لاٹھی اٹھائے نمودار ہوئے افغانستان کے جہاد میں اپنی شجاعت جوان مردی اور خدمت کا لوہا منوانے کے بعد یہ نوجوان اب کشمیر میں مجاہدین کی کمان کر رہا تھا چند دن پہلے زخمی ہونے کی وجہ سے اسے چلنے میں لاٹھی کا سہارا لینا پڑ رہا تھا پرتپاک مگر مختصر ملاقات کے بعد وہ ہم سے رخصت ہو گئے رخصت ہوتے وقت انہوں نے مجھے ایک تسبیح اور عطر کی شیشی دی جو گرفتاری کے وقت گاڑی میں ہی رہ گئی دوسرے بہت سارے ساتھیوں کی طرح بھائی شفیق کے ساتھ بھی یہ ملاقات آخری ثابت ہوئی اور ان کی شہادت کی خبر بھی ہم نے جیل ہی میں سنی ہماری گاڑی اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئی دھکا دینے والے محسنوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر ہمیں الوداع کہا ہم نے بھی چلتی گاڑی سے ہاتھ ہلا کر ان کا شکریہ ادا کیا اور تھوڑی ہی دیر میں ہم نے اس چھوٹے سے آباد گاؤں کو عبور کر لیا محترم سجاد خان کے بقول ہماری اگلی منزل اسلام آباد کی مرکزی جامع مسجد تھی جہاں جنوبی کشمیر کے میر وائز جناب قاضی نثار صاحب خطابت کے فرائض سر انجام دیتے تھے قاضی نثار صاحب کے مجاہدین کے ساتھ قریبی روابط تھے اور ان کی مسجد میں مجاہدین کا آنا جانا لگا رہتا تھا سجاد صاحب اس مسجد میں میرا بیان کروانا چاہتے تھے اور غالباً اس کی اطلاع وہ قاضی صاحب تک پہنچا چکے تھے چھ لاکھ انڈین آرمی سے گھرے ہوئے کشمیر کی ایک مرکزی جامع مسجد میں ایک مہمان مجاہد کا خطاب کرنا میری سمجھ سے بالا تر تھا لیکن مجاہدین نے اس ناممکن کام کو بھی مختلف طریقوں سے ممکن بنا رکھا تھا اسلام آباد تو کیا خود سری نگر کی جامع مسجد اور درگاہ حضرت بل کی مسجد تک میں مجاہدین کے بیانات ہوتے تھے اور بیانات کے بعد مجاہدین بحفاظت اپنے ٹھکانوں تک بھی پہنچ جاتے تھے ہم آپس میں ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہوئے صبح رفتاری سے آگے بڑھ رہے تھے قاضی نثار صاحب کا نام میں نے اسی سفر کے دوران سنا ظاہر ہے وہ میرے لیے اجنبی تھے لیکن جیل میں جا کر ان کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئیں اور ان کی بعض تحریریں پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا قاضی صاحب نے بھی تحریک آزادی کی حمایت کے جرم میں جیل کاٹی تھی اور انہوں نے جیل میں نماز کے مسائل پر ایک رسالہ بھی لکھا تھا جو اہم مباحث پر مشتمل تھا جیل میں قیام کے دوران میں نے قاضی صاحب کی شہادت کی خبر بھی سنی جو بہت گراں گزری لیکن وہ گم نام ہاتھ بے نقاب نہ ہو سکے جنہوں نے قاضی صاحب کو شہید کیا تھا اس سلسلے میں بعض زبانی معلومات ہم تک پہنچی جو یقیناً افسوسناک تھیں ابھی ہم نے آدھے گھنٹے کا سفر طے کیا تھا کہ ہماری گاڑی ہچکولے کھانے لگی اور بالآخر بند ہو گئی سجاد صاحب اور بھائی رئیس نے اسے اسٹارٹ کرنے اور چلانے کی بہت کوشش کی مگر کامیابی نہ مل سکی سجاد صاحب نے مجھے گاڑی کو دھکا دینے کی خدمت سے باز رکھنے کے لیے ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھایا اور خود بھائی رئیس کے ساتھ مل کر دھکا دینے لگے کافی مشقت کے بعد گاڑی اسٹارٹ ہو گئی آٹھ دس منٹ تک میں نے گاڑی کو بہت تیزی سے چلایا اور کئی بار اسے بند ہونے سے بچایا لیکن گاڑی پھر خراب ہو گئی اور اس بار دھکے سمیت کوئی بھی علاج کارگر نہ ہوا ان دونوں حضرات نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور خود دوسری سواری کی تلاش میں لگ گئے کافی دوڑ دھوپ کے بعد ایک موٹر رکشہ جسے کشمیر میں تھری ویلر کہا جاتا ہے دستیاب ہو گیا سجاد صاحب اور میں پچھلی سیٹ پر جب کہ بھائی رئیس صاحب ڈرائیور کے ساتھ اس کی سیٹ پر بیٹھ گئے سورہ یاسین منزل اور اوائل سورہ کاف کی تلاوت جمعہ کے معمول کے مطابق میں نے رقشے میں کی سفر کے دوران مجھے محسوس یوں ہوا کہ سجاد خان صاحب کافی بے چین ہیں اور بار بار آگے پیچھے اور دائیں بائیں دیکھتے ہیں اچانک ایک موڑ پر جب رکشے والے نے موڑ کاٹا تو سامنے ایک سویلین ٹرک نظر آیا رکشے والا حالات کو بھانپ گیا اور اس نے زور سے کہا آرمی سجاد صاحب نے انا للہ و انا الہ راجعون پڑھی میں نے ان کی آواز سن کر سر اٹھایا تو منظر ہی کچھ اور تھا اور ہم چاروں طرف سے انڈین آرمی کے گھیرے میں آ چکے تھے